الباب السادس ومئتان باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها نماز چاشت کی فضیلت کا اور اس کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور درمیانی تعداد کا بیان اور اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنے کی ترغیب عن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد متفق عليه والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل الليل فإن وثق فآخر أفضل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے چاشت کی دو رکعتیں اور سونے سے پہلے وطر ادا کرنے کی وصیت فرمائی بخاری و مسلم سونے سے پہلے وطر کی ادائیگی صرف اس شخص کے لیے مستحب ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کے بارے میں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا اگر اسے اعتماد ہو تو پھر رات کا آخری حصہ افضل ہے وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلاما من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے بس ہر ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمد کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان کے مقابلے میں چاشت کی وہ دو رکعتیں بھی کفایت کر جاتی ہیں جنہیں کوئی آدمی ادا کرتا ہے مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور جو اللہ چاہتا زیادہ بھی ادا کر لیتے تھے مسلم وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو میں نے آپ کو غسل فرماتے ہوئے پایا جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے آٹھ رکعات ادا فرمائیں اور یہ چاشت کا وقت تھا بخاری و مسلم